بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے فورٹی سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا لیکچر ہے میمری مینجمنٹ اس سے پہلے ہم ڈسک کے بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں اور کافی تھورو ڈسکشن ہوئی ہے ڈسک کے بارے میں اتنی ڈیٹیل ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ سسٹم پروگرامرز کی جو جو میجر ٹاسک سسٹم پروگرامرز نے آج تک پرفارم کیا ہے اس کے اندر ایک اچھی پرسنٹیج جو ہے وہ ڈسک کے اوپر کام ہے ڈسک کے اوپر بہت ایکسٹینسو کام کرنا پڑا ہے کیونکہ ڈسک ایک بہت important input output device ہے اور سب سے فریکوینٹلی یوز ہونے والا جو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے وہ ڈسک ہی ہے تو ڈسک کو مینیج کرنے کے لیے اس کی فائل اس کی اسپیس کو مینیج کرنے کے لیے فائل فائلس کو اور یوزر کی جو فائلز ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ بیچ میں انوالو رہی ہے اور ہم نے اس کی ساری اناٹمی ڈسکس کی ہے سارے ہم نے فائل کے اسٹرکچر کو ڈسکس کیا ہے اس کے اندر جو انوالوڈ ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ ان ڈیٹا اسٹرکچرز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی اپلیکیشنز کسی بھی طریقے سے کیسے ڈیولپ کی کر سکتے ہیں اور جو جنرلی اپلیکیشنز ڈسک کے لیے یوز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ان ڈیٹا اسٹرکچرز کو یوز کر رہی ہوتی ہیں نیکسٹ uh, جو ہم اب ٹاپک اسٹارٹ کریں گے وہ ہے میموری مینجمنٹ آپ کو پتا ہوگا کہ جو آپ کا کمپیوٹر ہے اس کے جو فیو ریسورسز ہیں ان میں سے ایک ریسورس میمری بھی ہے تو میمری کو مینج کرنے کے لیے جس طرح ڈسک کو مینج کیا جا رہا تھا فائل اسپیس کو مینج کیا جا رہا تھا اسی طرح سے میمری کو بھی مینج کرنے کے لیے operating system number of data structures کو ریکوائر کرتا ہے کیوں میمری اسپیس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے آف کورس آپریٹنگ سسٹم کو یہ پتا ہونا چاہیے کوئی ایک پروسیس جب میمری کے اندر لوڈ ہوا ہے تو وہ کتنی اسپیس آکوپائی کر رہا ہے میموری کے اندر کہاں سے لے کے کہاں کس ایڈریس سے لے کے کس ایڈریس تک وہ لوڈ ہوا ہوا ہے یہ انفارمیشن اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ دوسرے پروسیسز کو میموری کے اندر لوڈ کر سکے یا پھر جب اس پروسیس کو اس نے ڈسٹرائے کرنا ہے تو اس کے لیے جو ایلوکیٹڈ میموری ہے وہ اس نے واپس کلیم کرنی ہے اور جب کلیم کرنی ہے تو اس کو آف کورس پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو پروسیس ٹرمینیٹ ہوا ہے یہ کہاں سے اسٹارٹ کر رہا تھا اور کہاں پہ اینڈ ہو رہا تو آف کورس اس کیس میں بھی operating system number of data structures use کرے گا ہم آپ کے جو کامنلی یوزڈ پی سیز ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ جو پی سیز کا انٹرنل ہارڈ ویئر ہے وہ کس طرح سے آپ کو میموری مینجمنٹ سپورٹ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے ان ڈیٹا اسٹرکچرس کو کریٹ کرتا ہے اور ان کی مدد سے میموری مینجمنٹ پرفارم کرتا ہے تو ہمارے جو میجر ٹاسکس ہیں میموری مینجمنٹ کی اسٹڈی کے اندر وہ یہ ہیں understanding of the data structures and techniques used for memory management secondly study of overall memory areas used by operating system and applications یعنی کہ جو آپ کے پی سی کی ٹوٹل میمری ہے اس میں سے کچھ میمری ایریا ایسا بھی ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم یوز کرتا ہے اور باقی کا جو ایریا ہے وہ ایپلیکیشنز یوز کرتی ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کون سا میموری ایریا ایسا ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم کے یوز کے اندر آتا ہے یا سسٹم کے یوز کے اندر آتا ہے اور باقی کون سا ایریا ہے جس کو کہ مینج کرنے کی ضرورت ہے جس کو کہ آپریٹنگ سسٹم مینج کرتا ہے by means of various data structures جو کہ ایپلیکیشنس کو ایلوکیٹ کیا جا سکتا ہے میمری مینجمنٹ کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فرسٹلی ہمیں جو میمری میپ ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے میمری میپ کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوٹل میموری اسپیس ہے پی سی کی اس میں سے کتنی ایسی اسپیس ہے جو کہ اپلیکیشن یوز کر سکتی ہے کتنی ایسی اسپیس ہے جو کہ ریزروڈ ہے فار دا سسٹم یوز کتنی ایسی اسپیس ہے جو کہ ریئل موڈ کے تھرو ایکسیس ہو سکتی ہے کتنی ایسی اسپیس ہے جو کہ صرف پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر ایکسیس ہو سکتی ہے کچھ ٹرمز ان میں سے جو میں نے ابھی بولی ہیں آپ کو آگے چل کے اور کلیئر ہو جائیں گی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میمری میپ کس طرح کا ہے یعنی کہ ٹوٹل میموری اسپیس جو ہے وہ کن پورشنس کے اندر ڈیوائڈیڈ ہے اور ہر پورشن کی کیا سگنیفیکینس ہے اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں اس کا کیا یوز ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس سلائڈ پہ چلتے ہیں یہ سلائڈ آپ کو شو کر رہی ہے memory map of the earlier PCs جن کی کہ ایڈریس بس 20 بٹ کی ہوتی تھی اس 20 بٹ کی ایڈریس بس کے تھرو آپ 1 M B of RAM access کر سکتے ہیں جس طرح ظاہر ہے two to raise the is equals M B اس کے اندر جو کلو بائٹس ہیں اس کو کہا جاتا ہے کنوینشنل ریم اس کنوینشنل ریم کے اندر آپ کی اپلیکیشنس ریزائڈ کر سکتی ہیں ابھی اس کی ڈیٹیل ہم تھوڑی دیر تک ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے ہائر جتنی باقی میموری بچ جاتی ہے یعنی کہ one zero two four kilobytes کے اندر باقی جو میموری بچ جاتی ہے یعنی کہ three eighty four kilobytes یہ میموری سسٹم میموری کہلاتی ہے سسٹم میموری سسٹم کے لیے ریزروڈ ہے اس کے تھرو سسٹم کے ویریس ٹاسک پرفارم کیے جاتے ہیں جس طرح سے کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں sixty four kilobytes in the end of the system memory starting from address F zero zero zero hex segment and zero zero zero zero hex offset اس ایڈریس کے اوپر روم بایوس پڑی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی روم جس طرح ابھی ہم نے پریویسلی بائی آف کی سروسز ڈسکس کی تھیں وہ روٹینس ڈسکس کی تھیں وہ روٹینس میمری میں کہیں ریزائڈ کر رہی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی تو اس میمری اسپیس کے اندر وہ تمام روٹینس ریزائڈ کر رہی ہوتی ہیں اتنا پورشن جو ہے وہ روم ٹائپ میمری ہے یعنی کہ ریڈ اونلی میمری ہے باقی کی جو میمری ہے وہ ریم ہے اس پہ ریڈ بھی کیا جا سکتا ہے رائٹ بھی کیا جا سکتا ہے صرف اتنا پورشن روم ٹائپ میمری ہے اس کے علاوہ کچھ اور پورشن ہوتا ہے within the system memory جس کو کہ شیڈو ریم کہا جاتا ہے شیڈو ریم جو ہے وہ کس کا شیڈو ہے وہ روم کا شیڈو ہے روم بایوس کا شیڈو ہے کیونکہ روم ٹائم ٹائپ میموری جو ہے وہ سلور میموری ہوتی ہے اس لیے جو روم ہوتی ہے یا بایوس ہوتی ہے اس کو ٹرانسفر کر لیا جاتا ہے ریم ٹائپ میموری کے اوپر اور جو ایریا اس کے لیے ریزروڈ ہے وہ شیڈو ریم ہے اب جب بھی روٹین کال ہوں گی وہ شیڈو ریم میں سے کال ہوں گی اس طرح سے اور جب شیڈو ریم میں سے کال ہوں گی تو وہ فاسٹر ایگزیکیوٹ کریں گی کیونکہ اب وہ ریم کے اندر ریزائڈ کرتی ہیں یہ مقصد ہے شیڈو ریم کا اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سسٹم میموری کے اندر کچھ پورشن ریزروڈ ہے فار گرافکس ڈسپلے جو بھی چیز گرافکل ڈسپلے پہ آپ نے شو کرنی ہے اس کے پکسل کی جو آر جی بی ویلوز ہیں وہ اس میموری ایریا کے اندر پلیس کی جاتی ہیں پھر کچھ میموری ایریا ہے جو کہ ٹیکسٹ ڈسپلے کے لیے ریزروڈ ہے جس کو کہ آپ پریویس پروگرامس کے اندر یوز بھی کر چکے ہوئے ہیں جو بھی آپ نے ٹیکسٹ موڈ کے اندر چیز ڈسپلے کرنی ہے اس کریکٹر کی ایس کی ویلو اور اس کا ایٹریبیوٹ فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ وہ آپ اس میموری کے اندر پلیس کرتے ہیں اس total 384 eighty four kilobyte میں سے پھر بھی یہ سارا یوز ہونے کے باوجود بھی کچھ میموری ایریا ہے جو یوز نہیں ہو رہا تھا اس یہ 64 سکسٹی فور کلو بائٹس کا میموری ایریا ہے جو کہ ارلیئر پی سیز کے اندر ان یوز تھا آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس کا کچھ یوز نکالا گیا ہے پھر آپ کنوینشنل ریم کی بات کرتے ہیں کنوینشنل ریم وہ ایریا ہے جہاں پہ آپریٹنگ سسٹم اور آپ کی اپلیکیشن ریزائڈ کریں گی جو ارلیئر پی سیز تھے ایڈریس باس کے ساتھ اس کے اندر first six forty kilobytes جو ہیں وہ کنوینشنل ریم کے لیے ریزرو ان سکس فورٹی کلو بائٹس کے اندر تمام آپریٹنگ سسٹم اور اس کے علاوہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ ساری ریزائڈ کریں گی جو اس میموری میپ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنونشنل میمری سٹارٹ کرتی ہے from address zero segment and zero offset اور اینڈ ہوتی ہے eight nine triple zero segment and F F F F offset zero segment and zero offset کے اوپر ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے آئی وی ٹی اگلے لیکچرز کے اندر آپ نے آئی بی ٹی کو اچھی طرح سے یوز کیا تھا اور اس کے اندر ٹیمپر بھی کیا تھا اور اس کے اندر پڑی ہوئی ویلیوز کو چینج بھی کیا تھا آئی بی ٹی کے بعد کچھ ایریا ریزروڈ ہے فار بایوس ڈیٹا ایریا عام طور پہ یہ ہنڈریڈ ہیکس بائٹس یا ٹو ففٹی سکس بائٹس ہوتے ہیں اور پھر کچھ ایریا ریزروڈ ہے فار ڈاس ڈیٹا ایریا اس کے اندر ڈاس کے سرٹن ویریبلس پڑے ہوتے ہیں بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر بایوس کے سرٹن ویریبلس پڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب سسٹم بوٹ اپ ہوتا ہے اگر ڈاس کے اندر بوٹ اپ ہو رہا ہے تو میموری کے اندر آئیو ڈاٹ سز لوڈ ہوتی ہے اور پھر M S DOS dot sys IO dot sys اور M S DOS dot sys یہ ڈاس کا کرنل بنتے ہیں اس کے اندر تمام ڈیٹا اسٹرکچرس کی انڈرسٹینڈنگ ہے فار ڈاس اور تمام ڈیوائسیز کے ڈیوائس ڈرائیورز ہیں اور کچھ ایسے ڈیوائسیز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچڈ ہوں جن کے ڈیوائس ڈرائیورز کے اندر نہیں ہوتے تو ان ڈیوائس ڈرائیورس کے لیے آپ کو تھرڈ پارٹی ڈیوائس ڈرائیورس چاہیے ہوتے ہیں وہ تھرڈ پارٹی ڈیوائس ڈرائیورز آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ان کانفک اور جب کانفک کانفلکٹ کے اندر آپ نے وہ اسپیسیفائی کر دیے ہیں تو بوٹ ٹائم کے اوپر M S DOS dot sys load ہونے کے بعد کانفک ڈاٹس کے اندر جو ڈیوائس ڈرائیور آپ نے اسپیسیفائی کیے ہوئے وہ میموری کے اندر لوڈ ہوتے چلے جاتے ہیں جب سارے ڈیوائس ڈرائیورز لوڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر شیل لوڈ ہو سکتا ہے ڈیفالٹ شیل جو ہے وہ کمانڈ ڈاٹ کام ہوتا ہے تو کمانڈ ڈاٹ کام کا ریزیڈنٹ پارٹ پہلے لوڈ ہوتا ہے اور کمانڈ ڈاٹ کام لوڈ ہونے کے بعد جو بھی ایریا بچتا ہے وہ یوزر اپلیکیشن کے لیے ریزروڈ ہے اینڈ کے اندر صرف کچھ ایسا ایریا ہے جو کمانڈ ڈاٹ کام کے ٹرانزینٹ پارٹ کے لیے ریزروڈ ہے اس کو ٹرانزینٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ کبھی میمری کے اندر ہوگا اور کبھی میمری کے اندر نہیں ہوگا جو ریزیڈنٹ پارٹ ہے وہ آل دا ٹائم میمری کے اندر ہوتا ہے ٹرانزینٹ پارٹ کبھی میمری میں ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا اور باقی جو اسپیس رہ جاتی ہے وہ یوزر اپلیکیشن کے لیے ہے جو بھی یوزر اپلیکیشن لوڈ ہوں گی وہ اسی ایریا کے اندر لوڈ ہوں گی یہ تو اسکیما تھا جو کہ یوز کیا جاتا ہے ان ٹوینٹی بٹ ایڈریس بس کے اندر ایسے پروسیسر جن کی کہ بٹ ایڈریس بس ہے ود ٹائم ایسے پروسیسرز آئے جن کی کہ آف کورس بڑے سافٹ ویئرز آنے شروع ہو گئے میموری ریکوائرمنٹ انکریز ہو گئی تو ود ٹائم ایسے سافٹ ویئرز آنے شروع ہو گئے جو کہ may be one M B سے بھی زیادہ میموری ریکوائر کرتے تھے تو ایسے سافٹ ویئرس کے لیے آف کورس جو میموری ریکوائرمنٹ ہے وہ انکریز ہو گئی ان سافٹ ویئرس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ ضرورت پڑی کہ ایسے پروسیسرز ہوں جن کی کہ ایڈریس بس کا سائز 20 بٹ سے ہائر ہو کچھ ایسے پروسیسز آئے پھر جو کہ ٹوینٹی فور بٹ کے ایڈریس پاس رکھتے تھے اور کچھ پھر مزید ترقی کے بعد تھرٹی ٹو بٹ کی ایڈریس پاس کے پروسیسرز آنے شروع ہو گئے لیکن پھر یہاں پہ کوشچن آتا ہے آف سافٹ ویئر کمپیٹیبلٹی کیا وہ سافٹ ویئر جو کہ ٹوینٹی بٹ ایڈریس پاس کے لیے بنایا گیا تھا اس کے اندر جو ایڈریس اسپیسیفائی کیا گیا تھا کیا وہ ایڈریس کمپیٹیبل ہے اس کمپیوٹر کے ساتھ جو کہ 24 فور بٹ کی ایڈریس بس رکھتا ہے یا 32 ٹو بٹ کی ایڈریس بس رکھتا ہے اگر وہ نہیں کمپیٹیبل تو اس کیس کے اندر جو پریویسلی سافٹ ویئر بنائے گئے ہیں وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں تو کمپیٹیبلٹی کے لیے یہ چیز انفورس کی گئی کہ جو ہائر پروسیسرز ہیں چاہے وہ 24 فور بٹ ایڈریس بس کے ہیں یا 32 ٹو بٹ ایڈریس بس کے ہیں وہ ان کا جو فرسٹ ون ایم بی ہے وہ پریویس پروسیسر سے بالکل آئیڈینٹیکل ہوگا اس کا یوز بالکل آئیڈینٹیکل ہوگا اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گی اس لیے نہیں آئے گی تاکہ جو پریویسلی جو ڈیولپڈ سافٹ ویئرس تھے وہ بھی ان ہائر پروسیسرس کے اوپر رن ہو سکیں آئیے اس کو سلائیڈ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہائر پروسیسرز جس طرح سے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہائر پروسیسرز کے اندر جسے جیسے کہ 24 فور بیٹ ایڈریس بس یا 32 ٹو بیٹ ایڈریس بس کے پروسیسرز ہیں اس کے اندر بھی جو فرسٹ 640 فورٹی کلو بائٹس ہیں یہ کنونشنل ریم کے اندر آتے ہیں اور نیکسٹ جو 384 ایٹی فور کلو بائٹس ہیں یہ سسٹم میمری کا پارٹ ہے اور اس سے ہائر جتنی بھی میمری ہے چاہے آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کی 256 fifty six M B RAM ہے تو فرسٹ ون ایم بی بالکل اسی طرح سے ہوگا اور اس سے ہائر جتنی بھی میمری ہے 255 fifty five kilo M B memory ہے یا واٹ ایور جتنی بھی میمری ہے وہ تمام کی تمام میمری ایکسٹینڈیڈ میمری کہلائے گی اور یہ میمری صرف پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر ایکسیس ہو سکے گی اور کسی موڈ کے اندر ایکسیس نہیں ہو سکتی تو جو ہائر پروسیسرز ہیں اس کے اندر ون ایم بی سے ہائر جو میمری تھی وہ ایکسٹینڈیڈ میمری کہلاتی تھی مزید ہائر پروسیسرز کے اندر یہ بھی ایک فیسلٹی پرووائڈ کی گئی کہ جو سسٹم ریم کے اندر سسٹم میمری کے اندر جو ایریا یوز نہیں ہو رہا تھا 64 فور کلو بائٹس کا اس کو بھی یوز کیا جائے جب اس کو یوز کیا جاتا ہے تو وہ میمری کہلاتی ہے ایکسپینڈیڈ میمری تو تھوڑا سا ڈفرینس ہے ایکسپینڈیڈ میمری جو ہے وہ within first one M B ہے کچھ ایسا پورشن جو کہ پہلے یوز نہیں ہوتا تھا اور extended memory one M B سے ہائر جتنی بھی میمری ہے وہ ایکسٹینڈیڈ میمری ہے ایکسٹینڈیڈ میموری میموری اور ایکسپینڈیڈ کو مزید کلاریفائی کرنے کے لیے مزید ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اس کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتانا میں ضروری سمجھوں گا آئیے اس کے لیے سلائڈ دیکھتے ہیں ایکسپینڈیڈ میموری فرسٹلی دیکھیں expanded memory is also called E E M M S S اس کا شارٹ کے اندر ایک نام ہے کہ ای ایم ایس اس کو کہا جاتا ہے in short expanded memory can be accessed using a driver called E M M three eight six dot E X آپ کے اکثر کمپیوٹرز کے اندر یہ ڈرائیور انسٹالڈ ہوتا ہے اور اس ڈرائیور کی مدد سے ہی ایکسپینڈیڈ میموری جو ہے ایکسیس کی جا سکتی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈرائیور کا نام ہے E M M three eight six E M M stand for expanded memory manager اور three eight six three eight six وہ کمپیوٹر ہے جس سے آن ورڈ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا تھا اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس سے لوور کمپیوٹرز کے اندر ایکسپینڈیڈ میموری کو یوز نہیں کیا جا سکتا this driver allows the use of unused memory within system memory system memory کے اندر جو portion sixty four kilobyte کا نہیں یوز ہو پا رہا تھا اس ڈرائیور کو انسٹال کر کے اس میموری ایریا کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ایکسٹینڈیڈ میموری کی بات کرتے ہیں extended memory is also called X M S in short can be accessed by installing the driver high M dot sys dot سے ایک ڈرائیور ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد ہی آپ ایکسٹینڈیڈ میموری کو یوز کر سکتے ہیں ادر وائز آپ کا سسٹم جو ہے اگر ایز اٹ از آپ نے بوٹ کیا ہے اور یہ ڈرائیور نہیں انسٹال تھا تو اس کے اندر صرف first one M B of RAM چاہے جتنی بھی اس کے اندر ریم کیوں نہ لگی ہو physically one M B of RAM ہی ایکسیس ہو سکے گی اس کی وجہ آگے چل کے آپ کو کلیئر ہو جائے گی جب آپ اس ڈرائیور کو انسٹال کریں گے تو وہ ایک موڈ سے دوسرے موڈ میں شفٹ ہو جائے گا اور اس نئے موڈ کے اندر وہ ساری کی ساری میمری کو ایکسیس کر سکتا ہے the driver enables the extended memory by shifting from real to protected mode یعنی کہ جب سسٹم بوٹ اپ ہوتا ہے وہ ریئل موڈ کے اندر بوٹ اپ ہوتا ہے ریئل موڈ کے اندر just one M B of RAM ہی یوز کی جا سکتی ہے اس سے ہائر میموری کو یوز کرنے کے لیے اسے پروٹیکٹیڈ موڈ میں شفٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ ڈرائیور ایگزیکٹلی exactly یہی کام کرتا ہے کہ ریئل سے پروٹیکٹیڈ موڈ میں کمپیوٹر کو شفٹ کر دیتا اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کچھ اور ٹرمز بھی آپ کے سامنے آئی ہیں ایک ٹرم ریئل موڈ کی اور ایک ٹرم پروٹیکٹیڈ موڈ کی اب ہم ان ریئل اور پروٹیکٹیڈ موڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ higher PCs can operate in two modes جتنے بھی ہائر پی سیز ہیں twenty four bit bus address bus وہ دو موڈس کے اندر آپریٹ کر سکتے ہیں جو لوور پی سیز ہیں 20 بٹ ایڈریس پاس کے ساتھ وہ صرف ریئل موڈ کے اندر آپریٹ کرتے ہیں جبکہ ہائر پی سیز ریئل اور پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر آپریٹ کر سکتے ہیں یہ ڈفرینٹ ٹو موڈس ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریئل موڈ کی کہ ریئل موڈ کیا چیز ہے the PC initially boots up in real mode ایک پی سی کو آپ نے آن کیا ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ ریئل موڈ کے اندر ہی بوٹ اپ ہوتا ہے it may be shifted protected mode during booting process using HiMem.Sys. اب اس کو موڈ میں شفٹ کرنے کے لیے ونس uh, وہ ریئل موڈ میں بوٹ uh, ہوتا ہے تو پروٹیکٹیڈ موڈ میں شفٹ کرنے کے لیے کوئی مے بی ڈرائیور یوز ہو سکتا ہے جیسے کہ ہائی میم ڈاٹسز کی ابھی ہم نے ڈسکس کیا only first one M B of RAM can be accessed in real mode real mode کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ اس کو پروٹیکٹڈ میں نہیں شفٹ کرتے تو ریئل موڈ کے اندر رہتے ہوئے یہ بالکل twenty bit address bus processor کی طرح ہے جس کے اندر کے just first one M B of RAM access کی جا سکتی ہے the real mode address is a bit address stored and represented in the form of segment and offset آگے بھی جو ڈسکشن آئے گی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ کانسیپٹ ضروری ہے اور اسمبلی کے اندر یہ آپ نے ایکسٹینسولی ڈسکس کیا ہوگا کہ جو ریئل موڈ کے اندر ایڈریس یوز ہوتا ہے وہ ٹوینٹی بٹ ایڈریس ہوتا ہے اور اس ٹوینٹی بٹ کو آف کورس میموری کے اندر اسٹور نہیں کیا جا سکتا تو اس کو اسپلٹ کر دیا جاتا ہے into two parts segment and offset sixteen bit segment and sixteen bit offset اور اگر کہیں میموری میں اس ایڈریس کو اسٹور کرنا ہے اس کو سیگمنٹ اینڈ آف سیٹ میں اسپلٹ کر کے اسٹور کیا جاتا ہے یا کسی بھی پرپز کے لیے ریپرزینٹ کرنا ہے تو اس کو سیگمنٹ اینڈ آف سیٹ کی فارم کے اندر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے operating systems like DOS has a memory management system in reflection of real mode یعنی کہ ڈاس کا جو میموری مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ریئل موڈ کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ ڈاس نے first one M B of RAM کو صرف کنٹرول کرنا ہے اس سے ہائر میموری کو کنٹرول نہیں کرنا اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کا جو میموری مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا اب ہم بات کرتے ہیں پروٹیکٹیڈ موڈ کی پی shifted to be shifted if mode if originally real real mode course, جو بھی ہیں وہ موڈ میں shift کرنا پڑے گا اگر آپ protected موڈ میں آپریٹ کرنا چاہتے ہیں RAM is expanded and the memories. یعنی کہ protected موڈ کے اندر آپ تمام memory کو access کر سکتے ہیں جس کے اندر ایک کنونشنل میمری بھی آ جاتی ہے first six forty kilobytes expanded memory system memory کا وہ ایریا جو کہ یوز نہیں ہو پا رہا تھا اور ایکسٹینڈیڈ میمری یعنی کہ ون ایم بی مارکس سے اوپر جتنی بھی میمری ہے اس کو بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے operating systems like Windows has a memory management system for protected mode protected mode کے اندر آف کورس ایڈریسنگ ٹیکنیک بھی چینج ہو جاتی ہے سیگمنٹ اور آف سیٹ کی فارم کے اندر ایڈریسنگ نہیں کی جاتی آل ٹوگیدر جو ایڈریسنگ پیٹرن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جس طرح ونڈوز ہے ونڈوز کا جو میموری مینجمنٹ سسٹم ہے وہ اس پروٹیکٹیڈ موڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے جو ایڈریسنگ ٹیکنیک ہے اس کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا وہ ریئل موڈ کے ایڈریسنگ ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ڈیزائن نہیں کیا گیا تو ونڈوز جو ہے وہ تمام کی تمام میموری کو ایکسس کر سکتی ہے جس کے اندر آف کورس ایکسٹینڈیڈ میموری بھی شامل ہے A privilege level can be assigned to a memory area restricting its access. اور دوسرا protected mode جس طرح نام سے پتا لگ رہا ہے آپ کو ایک اور فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے آف پروٹیکشن آپریٹنگ سسٹم میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پروٹیکشن کیا ہوتی ہے یعنی کہ ایک پروسیس میمری پروٹیکشن کیا ہوگی کہ ایک پروسیس اپنی میمری کے علاوہ کسی دوسرے پروسیس کی میمری کو ان ایڈورٹلی ایکسس نہ کر سکے یہ صرف اسی میمری کو ایکسس کر سکے جس کا کہ اس کو پرولیج حاصل ہے تو آپ پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر پروگرامز کو یا میموری بلاکس کو پرولیج لیول اسائن کر سکتے ہیں کہ اس کو یہ پرولیج لیول ہے تو اس پرولیج لیول کے مطابق یہ اس ایریا کو ایکسس کر سکتا ہے اور اس ایریا کو ایکسس نہیں کر سکتا تو اس طرح سے پروٹیکشن جو ہے وہ انفورس کی جا سکتی ہے یا میموری پروٹیکشن جو ہے وہ انفورس کی جا سکتی ہے ان پروٹیکٹیڈ موڈ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو آپ کے پی سیز ہیں وہ دو موڈس کو سپورٹ کرتے ہیں ایک ریئل موڈ اور ایک پروٹیکٹیڈ موڈ دونوں کی ایڈریسنگ ٹیکنیکس ڈفرینٹ ہیں فرسٹلی ہم ڈسکس کریں گے ریئل موڈ کو ہم ایک کوئی میموری مینجمنٹ سسٹم لیں گے جو کہ ریئل موڈ کو استعمال کرتا ہے فار ایگزامپل جس طرح سے ڈاس ہے ڈاس کا جو میموری مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ریئل موڈ کے لیے بنایا گیا ہے کہ ایز ایف کہ آپ کا سسٹم ریئل موڈ کے انڈر رن کر رہا ہے ریئل موڈ کی ایڈریسنگ ٹیکنیک یوز کر رہا تو فرسٹلی ہم اپنی جو جو میموری مینجمنٹ سسٹم کی اسمبلنگ ہے وہ ڈاس اسٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں DOS uses the conventional memory یعنی کہ first sixty six forty kilo bytes for its memory management جو کنوینشنل میموری ہے یہ سکس فورٹی کلو بائٹس ہوتے ہیں ان کو ڈاس یوز کرتا ہے فار میموری مینجمنٹ یعنی کہ اپنے جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان کو ان سکس فورٹی کلو بائٹس کے اندر ہی وہ اسٹور کر سکتا ہے additional sixty four kilo byte can be utilized by installing E M M three eight six dot E ایک یعنی کہ جو ایکسپینڈیڈ میموری تھی اسی کی بات ہو رہی ہے جو سسٹم uh, میموری کے اندر کچھ پورشن تھا جو پہلے یوز نہیں ہو رہا تھا ہائر ورژنس کے اندر آپ آف کورس اس کو یوز کر سکتے ہیں E M M three eight six dot E EXE install کر کے اینڈ اندر additional sixty four kilo byte in the start of extended memory can be utilized by installing high M dot sys اور ایک اور فیسلٹی بھی ہے کہ ہائی میم ڈاٹسز اگر آپ انسٹال کر دیں گے ایکسٹینڈیڈ میمری کو انیبل کر دیں گے تو ایکسٹینڈیڈ میمری کے اندر جو اسٹارٹنگ ون سیگمنٹ ہے آلموسٹ اس کو آپ ایکسس کر سکیں گے smallest allocatable unit in DOS is a paragraph not a byte جس طرح ہم نے ڈسک کے کیس میں دیکھا تھا کہ جب بھی ایک فائل کے لیے کوئی ضرورت ہوتی ہے ان کیس آف فیٹ تو ایک کلسٹر ایلوکیٹ کیا جا سکتا ہے کلسٹر سے کم کچھ نہیں ایلوکیٹ کیا جا سکتا اور کلسٹر جو ہے وہ ایک بائٹ کا نہیں ہوتا یا ایک بلاک کا نہیں ہوتا اس کے اندر نمبر آف بلاکس ہو سکتے ہیں بالکل سیم کیس میموری کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کو ایک بائٹ ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو بائٹ نہیں ایلوکیٹ ہوگا کم از کم ایک پیراگراف ایلوکیٹ ہوگا اب پیراگراف کیا چیز ہے وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے جس طرح سے ہم نے ڈسک مینجمنٹ کے اندر فائل مینجمنٹ کے اندر دیکھا تھا کہ جو کلسٹر ہے وہ اسمالسٹ الوکیٹیبل یونٹ ہے اور کلسٹر کے بارے میں ہم نے سارا ڈسکس کیا تھا کہ کلسٹر کیا چیز ہوتی ہے اور کلسٹر کو کیسے سیکٹر نمبر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح سے ہی میموری مینجمنٹ کے کیس کے اندر جو اسمالسٹ الوکیٹیبل یونٹ ہے وہ پیراگراف ہے بائٹ نہیں ہے بائٹ اسمالسٹ ایڈریسیبل یونٹ ہے جبکہ پیراگراف اسمالسٹ الوکیٹیبل یونٹ ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیراگراف کیا چیز ہوتی ہے اس کے لیے سلائڈ پہ چلتے ہیں پیراگراف کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس سلائڈ کے اندر آپ ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر آپ کو دو ایڈریسز کے بنا جو پہلا ایڈریس ہے وہ one two three four hex segment and zero offset ہے اور دوسرا جو فزیکل ایڈریس ہے وہ one two three five hex اور زیرو آف سیٹ ہے note there is a difference of one between the segment addresses of addresses میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے سیگمنٹ ایڈریسز کے اندر ون کا ڈفرینس ہے اب ہم اس کے فزیکل ایڈریسز کیلکولیٹ کرتے ہیں جو فزیکل ایڈریسز کیلکولیٹ کریں گے جو پہلا والا فزیکل ایڈریس تھا اس کا جو ٹوینٹی بٹ ایڈریس بنتا ہے وہ one two three four zero hex بنتا ہے وہی اسکیم یوز کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا one two three four hex segment ہے into ten hex plus offset آپ کے پاس 1, 2, 3, 4, 0 ہیگز آیا اور اسی طرح سے 1, 2, 3, 5 segment and zero offset کے لیے آپ کے پاس 1, 2, 3, 5, 0 زیرو ہیگز آیا ان دونوں کا آپ جو ڈفرنس اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ 10 ہیگس بنتا ہے آپ نوٹ کریں کہ ان دونوں ایڈریسز کے سیگمنٹ کے اندر 1 کا ڈفرنس تھا لیکن جو فزیکل ایڈریس ہے اس کے اندر 10 ہیگس کا ڈفرنس آ گیا یعنی کہ 16 ڈیسیمل کا ڈفرنس آ گیا 16 بائٹس کا ڈفرنس آ گیا اب یہی ساری ڈاس کی میمری مینجمنٹ کا سارا بیسز ہے ڈاس جب میمری ایلوکیٹ کرتا ہے تو وہ سیگمنٹ ایڈریسز اسائن کرتا ہے وہ آف سائڈ ایڈریسز نہیں اسائن کرتا وہ سیگمنٹ ایڈریسز اسائن کرتا ہے DOS loader assigns a segment address whenever memory area is allocated hence a change of one in segment will impart a difference of sixteen decimal یا پھر ten hex in physical address یعنی کہ اگر ایک اس نے سیگمنٹ ایڈریس اسائن کیا ہے اور ایک اور سیگمنٹ ایڈریس اسائن کیا ہے دونوں کے اندر اگر ون کا ڈفرنس ہے تو انفیکٹ ان کے بیچ میں سکسٹین بائٹس کا ڈفرینس ہوگا اور اس سکسٹین بائٹس کو ہی پیراگراف کہا جاتا ہے کیونکہ اگر اس نے کوئی سیگمنٹ ایڈریس اسائن کرنا ہے تو سیگمنٹ ایڈریس کیونکہ انٹیجر کے اندر ہوتا ہے یہ کوئی فلوٹنگ پوائنٹ نمبر نہیں ہو سکتا تو آف کورس اگر کم سے کم جو ڈفرنس ہو سکتا ہے بٹوین ٹو سیگمنٹ ڈریسز وہ ون ہو سکتا ہے جو کہ سکسٹین بائٹس بنتے ہیں افیکٹولی سکسٹین بائٹس بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے کم سے کم اس کو جب ایلوکیشن پرفارم کرنی ہے تو ایک پیراگراف ضرور ایلوکیٹ کرنا پڑے گا یعنی کہ سکسٹین بائٹس ضرور ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے جس طرح ہم نے فائل مینجمنٹ کے کیس کے اندر دیکھا تھا کہ ویریس اسٹرکچرز استعمال کرتا ہے operating system for file management اسی طرح سے of course for memory management اس کو ویریس ڈیٹا اسٹرکچرز ریکوائرڈ ہوں گے ان ڈیٹا اسٹرکچرس کے اندر یہی انفارمیشن ہوگی کہ جو بلاک ایلوکیٹ ہوا ہوا ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہاں سے ختم ہو رہا ہے یا واٹ ایور جو بھی انفارمیشن ریکوائرڈ ہوگی مقصد اس کا یہی ہوگا کہ وہ میمری کو مینج کر سکیں اب ہم دیکھتے ہیں ویریس ڈیٹا اسٹرکچرز وہ کون سے ہیں جس کی مدد سے ڈاس میمری مینجمنٹ پرفارم کرتا ہے آئیے سلائڈ میں دیکھتے ہیں سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ڈیٹا اسٹرکچر ڈاس یوز کرتا ہے فار میمری مینجمنٹ وہ ہے M C B M C B کا مطلب ہے میمری کنٹرول بلاک جس طرح ڈسک کے اندر آپ نے فائل کنٹرول بلاکس دیکھے تھے اسی طرح سے ایک جو میمری ایریا ایلوکیٹ کیا جائے گا اس میمری ایریا کے لیے ایک میمری کنٹرول بلاک یا M C B in short ہوگا پھر انوائرمنٹ بلاک انوائرمنٹ بلاک کے اندر عام طور پہ ایک اپلیکیشن کے لیے جو میمری ریزرو کی گئی ہے اس ایپلیکیشن سے ایسوسیٹیڈ سرٹن انوائرمنٹ انفارمیشن ہوگی اس کے انوائرمنٹ ویریبلس وغیرہ اور P S P P S P stands for program segment prefix prefix اس کو کیوں کہہ رہے ہیں پریفکس اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ پروگرام کے اسٹارٹ کے اندر آئے گا ان ڈیٹا اسٹرکچرس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ ایم سی بی ایم کیونکہ اسی ڈیٹا اسٹرکچر کی مدد سے میموری بلاک کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایم سی بی کا کیا انٹرنل اسٹرکچر ہے ایم سی بی کا کیا سائز ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے تو آئیے سلائڈ چلتے ہیں ایم سی بی اور arena header M C B کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے رینا ہیڈر کیونکہ یہ ایک ایریا کا ایک طرح سے ایک میمری ایریا کا ایک ہیڈر بنتا ہے M C B is used to control allocated block in memory جب بھی میموری ایلوکیشن پرفارم کرے گا ڈاس تو اس کے اسٹارٹ میں ایک ایم سی بی ہوگا جو کہ اس میموری ایریا کو کنٹرول کر رہا ہے every allocated block will have M C B B before the the start of block M C is a sixteen byte large structure اس کا جو سائز ہے وہ سکسٹین بائٹس کا اور اس سکسٹین بائٹس کے اندر بڑی سمپل سی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے آپ نیکسٹ ٹیبل کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا انفارمیشن ہے اس ٹیبل کے اندر جو سب سے پہلا بائٹ ہے آف سیٹ زیرو کے اوپر اس کے اندر دو ویلیوز ہو سکتی ہیں ایک ویلیو یا تو ایم ہے اور ایک ویلیو یا پھر زیڈ ہے ایم اگر ادھر ویلیو پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کسی ایلوکیٹڈ بلاک کو کنٹرول کر رہا ہے یہ والی ایم سی بی کسی ایلوکیٹڈ بلاک کو کنٹرول کر رہی ہے اور اگر وہاں پہ ویلیو زیڈ پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کسی فری بلاک کو کنٹرول کر رہی ہے یا فری پیراگرافس کو کنٹرول کر رہی ہے اس کے بعد ایک ورڈ پڑا ہوگا آف سائڈ اس کا ون بنتا ہے ود ان دا اسٹرکچر اس لحاظ سے یہ جو ورڈ ہے یہ کنٹین کرتا ہے segment of the P S P کس کی پی ایس پی کا سیگمنٹ ڈریس وہ پروگرام جس کو کہ یہ ایم سی بی کنٹرول کر رہی ہے the program control by the M C B تو اس ورڈ کے اندر سیگمنٹ ڈریس پڑا ہوتا ہے of the P S P of the program which is being controlled by the MCB. اور پھر اس کے بعد ایک اور ورڈ ہے which contains the number of paragraphs controlled by this M C B یعنی کہ اس ایم سی بی کے نیچے جتنے پیراگرافس ہیں جس کو کہ یہ ایم سی بی کنٹرول کر گیا اس کی اماؤنٹ اس ورڈ کے اندر پڑی ہو سکتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کہ میکسیمم کتنے پیراگرافس ایلوکیٹ ہو سکتے ہیں ٹو raise to the power sixteen minus one paragraphs allocate ہو سکتے ہیں کیونکہ نمبر آف پیراگرافس جو ہیں وہ ایک ورڈ کے اندر اسٹور کیا جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جو 11 بائٹس ہیں وہ عام طور پہ یا تو اسٹارٹنگ ڈاس ورژنس کے اندر وہ ریزروڈ ہیں اور ہائر ورژنس کے اندر وہ عام طور پہ پروگرام نیم ہوتا ہے جس پروگرام کی میموری ایریا اسپیس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے ابھی ہم نے بات کی میموری کنٹرول بلاک کے بارے میں اسی طرح ہم نے بات کی ہے کہ ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے انوائرمنٹ بلاک اب دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ بلاک کیا انفارمیشن ہولڈ کرتا ہے اس سلائڈ پہ چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ environment block contains the environment information like environment variables and file paths for that particular program ایک پرٹیکولر پروگرام جو ہے وہ ہو سکتا ہے possibly may be various environment variables use کر رہا ہے یا کوئی فائل فائل پیتھس وغیرہ یوز کر رہا ہے تو ان فائل پیس کو in form of environment variable store کیا جاتا ہے اور وہ انوائرمنٹ ویریبل اس انوائرمنٹ بلاک کے اندر اسٹور ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک اور بلاک ہے جس کو کہ کہا جاتا ہے program segment P S P P S P کے اندر بھی کچھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہوتی ہے جو اس میں سے سگنیفیکنٹ انفارمیشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ P S P is situated before the start of a process اس کو پروگرام سیگمنٹ پریفکس کہا ہی اس لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ پریفکس میں سچویٹڈ ہے پروگرام پروگرام کی پریفکس کے اسٹارٹ میں سچویٹڈ ہے P S P contains control information like D T A disk transfer area and the command line parameters آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ڈیٹاس کی اپلیکیشن بناتے ہوں گے اس کے ساتھ آپ کمانڈ لائن پیرامیٹرس بھی پاس کر سکتے ہیں جو کمانڈ لائن پیرامیٹرز ہیں وہ اس پروگرام کی پی ایس پی کے اندر آ کے اسٹور ہوتے ہیں مور اوور پی ایس پی کے اندر ایک جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ ہے D T A D T A is the disk transfer area کئی ایسے ڈسک آپریشنز ہیں جس کے لیے ڈی ٹی اے کو انٹرمیڈیٹلی یوز کیا جاتا ہے ڈی ٹی اے ایک کوئی آپ سمجھ لیں کہ ایک میموری اسپیس ہے ایک بفر ہے جس کو کہ انٹرمیڈیٹلی ویریئس ڈسک آپریشنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے فار دس پرٹیکولر پروسیس ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ کون سے ویریس ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جو کہ ڈاس کی میمری مینجمنٹ کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں اب نیکسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ڈیٹا اسٹرکچرس کو کس طریقے سے آرگنائز کیا جاتا ہے ان ڈیٹا اسٹرکچرس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں کیا ان کا رول ہے ان میمری مینجمنٹ کہ ان ڈیٹا اسٹرکچرز کو کس طرح سے پلیس کیا جائے گا ایک میمری ایریا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم یہ ایک سلائڈ لیتے ہیں اس کے اندر ایک ٹپیکل کیس ڈسکس کیا ہوا ہے اس کیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی بھی ایک آپ کنسیڈر کریں کہ میموری کے اندر ایک پروسیس لوڈ ہوا ہوا ہے تو اس پروسیس کے لیے عام طور پہ دو میموری کنٹرول بلاکس ریکوائرڈ ہوں گے جو سب سے پہلا میموری کنٹرول بلاک ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے انوائرمنٹ بلاک کو انوائرمنٹ بلاک کے اندر سرٹن انوائرمنٹ انفارمیشن ہے جو کہ ہم پہلے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں جو پہلے والا ایم سی بی ہے یا ارینا ہیڈر ہے اس کے اندر انفارمیشن یہ پڑی ہوئی ہے کہ انوائرمنٹ بلاک کے لیے کتنے کتنے پیراگرافس الوکیٹ ہوئے ہیں اس پیراگراف کا نمبر پڑا ہوا ہے اور آف کورس اس کے اندر یہ انفارمیشن بھی پڑی ہوئی ہے کہ جس پروگرام کے لیے یہ ایم سی بی ہے اس پروگرام کی ای ایس پی کا کیا سیگمنٹ ایڈریس ہے ونس انوائرمنٹ بلاک ختم ہوتا ہے تو انوائرمنٹ بلاک کے بعد ایک اور ایم سی بی آئے گی اور یہ ایم سی بی اصل پروگرام کو کنٹرول کر رہی ہے پروگرام کے میموری ایریا کو کنٹرول کر رہی ہے previous M C B program کے لیے انوائرمنٹ بلاک کو کنٹرول کر رہی تھی اب یہ والی ایم سی بی پروگرام کے میموری ایریا کو کنٹرول کر رہی ہے اس ایم سی بی کے اندر نمبر آف پیراگرافس پڑے ہوں گے اس کا کاؤنٹ پڑا ہوگا جو کہ پروگرام کو ایلوکیٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی پی ایس پی کو ایلوکیٹ ہوئے ہیں پی ایس پی عام طور پہ ہنڈریڈ ہیگس بائٹس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے ٹپکلی ایک پروگرام کے لیے ہنڈریڈ ہیگس بائٹس کی پی ایس پی ہوگی اور اس کا سائز ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہنڈریڈ ہیگس ہوں ہنڈریڈ ہیگس سے کم بھی ہو سکتا ہے میکسیمم ہنڈریڈ ہیگس ہوگا اور پھر اس پی ایس پی کے بعد میمری کے اندر پروگرام لوڈیڈ ہوگا جہاں پہ پروگرام ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ پروگرام کی ایم سی بی سچویٹیڈ ہو ایک وقت میں ڈاس کے اندر یہ پاسبل ہے کہ نمبر آف پروگرامز لوڈیڈ ہوں کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا پہلے ٹی ایس آر پروگرامز کو کہ terminate and stay resident programs ہوتے ہیں اگر number of terminate and stay resident programs ہیں تو اس طرح سے پاسبل ہے کہ میموری کے اندر نمبر آف پروگرامز ریزائڈ کر رہے ہیں اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ پروگرام کہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے یہ ہمیں آف کورس جو اس پروگرام کو کنٹرول کرنے والی ایم سی بی تھی اس کے اندر نمبر آف پیراز سے پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پیراز کو کنٹرول کر رہی ہے اور ان پیراز کے بعد میں بھی نیکسٹ پروگرام کی ایم سی بی اسٹارٹ ہو رہی ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام کی ایم سی بی ہے اس کے اندر بھی ایم ویلو پڑی ہوئی ہے فرسٹ بائٹ پہ ایم پڑا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایلوکیٹڈ کسی بلاک کو کنٹرول کر رہی ہے ایم سی بی اور اگر اس کے بعد اگین کوئی اور پروگرام ہے تو آف کورس پھر یہ والی ایم سی بی ایک انوائرمنٹ بلاک کو کنٹرول کر رہی ہے اور اس کے اندر انفارمیشن ہوگی کہ جس پروگرام کا یہ انوائرمنٹ بلاک ہے اس کی پی ایس پی کا کیا سیگمنٹ ڈریس ہے اور مور اوور اس انوائرمنٹ بلاک کے اندر کتنے پیراگرافس ہیں اور جب انوائرمنٹ بلاک ختم ہوتا ہے تو ایک اور ایم سی بی میمری کے اندر پڑی ہوگی یہ ایم سی بی اصل پروگرام کی ایم سی بی ہے اس کے اندر انفارمیشن ہے کہ جو پروگرام کی پی ایس پی ہے اس کا کیا سیگمنٹ ڈریس ہے اور مور اوور یہ بھی انفارمیشن ہے کہ یہ پروگرام اس پروگرام کے لیے کتنے پیراگرافس ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں اس کا کاؤنٹ پڑا ہوگا جتنے پیراگرافس پی ایس پی اور پروگرام آکوپائی کر رہے ہیں اب ہمیں اس کاؤنٹ سے پتا چل سکتا ہے نمبر آف پیراگراف سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ پروگرام کس ایڈریس پہ جا کے کس سیگمنٹ ایڈریس پہ جا کے ختم ہو رہا ہے اور اس سیگمنٹ ایڈریس پہ اگین نیکسٹ آپ کو ایک اور ایم سی بی ملنی چاہیے اگر یہ لاسٹ ایم سی بی ہے اور اس کے بعد کوئی پروگرام ایلوکیٹ نہیں ہوا ہوا اور اس کے بعد صرف فری اسپیس اویلیبل ہے تو اس کے فرسٹ بائٹ کے اندر زیڈ پڑا ہوگا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ لاسٹ ایم سی بی ہے اس کے بعد کوئی اور پروگرام دوسرا ایلوکیٹ نہیں ہوا ہوا اور اس کے اندر جو کاؤنٹ آف پیراگرافس ہوں گے وہ in fact count of free paragraphs ہوں گے کہ کتنے پیراگرافس فری ہیں تو یہاں سے آپ کو فری اسپیس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے یہاں پہ اب یہ کوشچن آتا ہے کہ اگر آپ کو ایک اسٹارٹنگ جو بھی میموری کے اندر جس فرسٹ پروگرام ہے اگر اس کی ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس مل گیا تو کیا آپ کو اس سے جو نیکسٹ پروگرام ہے اس کی ایم سی بی کا بھی سیگمنٹ ڈریس مل سکتا ہے آف کورس بہت سمپل ہے کس طرح سے کہ اگر آپ کو اسٹارٹنگ ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس ملا ہے تو اس کے اندر آپ ون ایڈ کریں یہ ون کس لیے ہے یہ اصل ایم سی بی کے لیے ون ہے M C B sixteen bytes کی کا اسٹرکچر ہوتا ہے سکسٹین بائٹس کے ڈفرینس سے سیگمنٹ میں کتنے کا ڈفرینس پڑتا ہے ون کا ڈفرینس پڑتا ہے تو آپ نے سیگمنٹ کے اندر ون ایڈ کیا یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو ایلوکیٹڈ بلاک ہے اس کا جو اسٹارٹنگ سیگمنٹ ڈریس پتا لگ جائے گا اب ایلوکیٹڈ بلاک کے اندر کتنے پیراگرافس لوڈ ہوئے ہیں یہ انفارمیشن بھی ایم سی بی میں پڑی ہوئی ہے یہ انفارمیشن اگین سیگمنٹ کے اندر ایڈ کریں اور ون آلریڈی ایڈ کیا ہوا ہے اس طرح سے آپ کے پاس نیکسٹ جو ایم سی بی ہے اس کا سیگمنٹ ڈریس آ جائے گا اور اسی ایم سی بی سے آپ اس سے اگلی ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اینڈ سو آن اس طرح سے جتنی بھی ایم سی بیز ہیں اس کی چین کو آپ ٹریورس کر سکتے ہیں اور ٹریولس کرتے کرتے لاسٹ ایم سی بی تک پہنچ سکتے ہیں اب اگر اس طرح سے اگر آپ چین کو کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ کوشچن صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ میموری کے اندر جو فرسٹ ایم سی بی ہے اس کا ایڈریس آپ کو کہاں سے ملے گا تو فرسٹ ایم سی بی کا ایڈریس کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ یوز کیا جائے گا اس سلائڈ کے اندر یہاں پہ ہم اگین ایک انڈاکومینٹڈ سروس یوز کر رہے ہیں to obtain the address of first MCB in memory. جو سروس کا نمبر ہے وہ ٹوئنٹی ونبرٹیل ڈیٹا اندر ایڈریس آئے گا بی ایکس کے اندر آف سائڈ ایڈریس آئے گا اور یہ کس چیز کا ایڈریس یہ ڈاس کے اپنے انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچرس کا ایڈریس ہے اب یہ ایڈریس ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے اس کے اندر جو بھی ایڈریس ریٹرن ہوتا ہے اس سے فور بائٹس اگر پیچھے جائیں four bytes behind the address returned lies the far address of the first M C B in memory E S colon B X کے اندر جو ایڈریس آیا ہے اس سے فور بائٹس پیچھے جائیں وہاں پہ ایک فار ایڈریس پڑا ہوگا وہ فار ایڈریس کس چیز کا ہے وہ far address first M C B in memory کا فار ایڈریس ہے اور اس فار ایڈریس میں سے آپ کو سیگمنٹ مل جائے گا using this address and hence traversing through the chain of M C Bs using the information within M C Bs اب اس سیگمنٹ ڈریس کی مدد سے آپ کو فرسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس ملا اس کی مدد سے آپ نیکسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس نیکسٹ ایم سی بی کے کانٹینٹس کو یوز کرتے ہوئے اس سے نیکسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں and so on up till the last M C B آپ ساری ایم سی بیز کے تھرو ٹریورس کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پروگرامز ریزیڈنٹ ہیں اور کس ایڈریسز کے اوپر ریزیڈنٹ ہیں اور کتنا میموری ایریا آکوپائی کر رہے ہیں اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو ہم اس بات کو بالکل پریکٹیکلی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے اسی طرح سے ایک کمپیوٹر کے اوپر یہی سروس یوز کی اور وہاں سے ہمیں فرسٹ ایم سی بی کا ایڈریس ملا اس سروس کو یوز کرتے ہوئے اور پھر ہم اس کو اس اس ایڈریس کی مدد سے میموری کے تھرو ٹریولس کریں گے تھرو آل دا ایم سی بیز تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہم نے انسٹرکشنز اسمبل کی ہیں موو اے ایچ میں fifty two hex hex and one ان انسٹرکشنز کی ایگزیکیوشن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ای e ایس کے اندر ویلیو اے سیون آئی ہے اور بی ایکس کے اندر 26 سکس آئی ہے اب 26 سکس آف سیٹ آیا آپ نے اس کو نہیں یوز کرنا اس سے فور بائٹس پیچھے جانا ہے فور بائٹس پیچھے جائیں تو آف سیٹ بن جاتا ہے ٹوینٹی ٹو تو اب ہم ڈمپ دیکھتے ہیں at the address segment A seven and offset twenty two اس کا ڈمپ لیا تو ہمیں یہاں سے ویلو ملتی ہے جو لو ورڈ ہے اس کی value zero zero zero zero ہے اور ہائی ورڈ جو ہے اس کی value zero two zero eight ہے یعنی کہ جو first M C B in memory ہے اس کا جو سیگمنٹ ایڈریس ہے وہ زیرو ٹو زیرو اے ہے اور اس کا جو آف سیٹ ایڈریس ہے وہ 0000 ہے اب یہ ہمارے لیے ایک کی ویلیو ہے فرسٹ ایم سی بی کا ایڈریس ہمیں مل گیا ہے اب اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم تمام ایم سی بیز کا ایڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ساری میموری کے تھرو ٹریورس کر سکتے ہیں اس سیگمنٹ ایڈریس کے اوپر کا اگر ہم ڈمپ لیں تو 208 سیگمنٹ اور زیرو آف سیٹ کا ہم نے ڈمپ لیا اس ایڈریس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ 16 بائٹس ہیں ان فرسٹ 16 بائٹس کا جو اسٹارٹنگ بائٹ ہے وہ ایم ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک ایم سی بی ہے اور اس کا جو تھرڈ بائٹ ہے تھرڈ رادر بائٹ کے اوپر جو ورڈ ہے اس کی ویلو بن جاتی ہے zero two zero three zero two zero three یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ والی M C B zero two zero three paragraphs کو کنٹرول کر رہی ہے اس لحاظ سے جو نیکسٹ ایم سی بی ہے اس کا سیگمنٹ ڈریس کیا ہوگا ٹو زیرو ایٹ اس ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس ہے جس میموری ایریا کو یہ ایم سی بی کنٹرول کر رہی ہے اس کا سیگمنٹ ایڈریس کیا ہوگا 208 پلس 1 یعنی کہ 209 زیرو نائن ون ہم نے کیوں ایڈ کیا 1 ون ہم نے ایڈ کیا for this M C B اس ایم سی بی کا ٹوٹل سائز 16 بائٹس ہے اور اس ایم سی بی کے ڈفرینس سے سیگمنٹ کے اندر 1 کا ڈفرینس پڑے گا تو جو میموری ایریا ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے at the segment 209 209 zero segment کے اوپر یہ ایلوکیٹڈ میموری ایریا اسٹارٹ ہو رہا ہے اب اس میمری ایریا کے لیے کتنے پیراگرافس ایلوکیٹ ہوئے ہوئے اس کے لیے zero two zero three paragraphs allocate ہوئے اور ان پیراگرافس کے بعد next M C B start ہو رہی ہے تو نیکسٹ ایم سی بی کا آپ سیگمنٹ uh, ڈریس کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں two zero eight plus zero two zero three اس ایم سی کا ایم سی بی کا segment address plus the number of paragraphs جن کو یہ کنٹرول کر رہی ہے two zero eight plus zero two zero three plus one یہ ون کس لیے ہے یہ اس ایم سی بی کے لیے ہے اس ایم سی بی کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے تو اس طرح سے آپ کے پاس ویلو آئے گی four zero C four zero C segment and zero offset کے اوپر ہم اگین ڈمپ لیتے ہیں اگین جب ہم اس کا ڈمپ لیتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور ایم سی بی پڑی ہوئی ہے کیسے ظاہر ہوتا ہے اس کا جو فرسٹ بائٹ ہے اس کے اوپر ایم پڑا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ اسٹارٹنگ یہ ایک ایم سی بی ہے یہ ایم سی بی کا اسٹارٹنگ بائٹ ہے اور اگین اگر ادھر دیکھا جائے تھرڈ آف سیٹ کے اوپر اس within this M C B جو ویلو پڑی ہوئی ہے زیرو زیرو اے ٹو پڑی ہوئی ہے جو ورڈ پڑا ہوا ہے اس کی ویلو ہے زیرو زیرو اے ٹو تو اس کا مطلب ہے یہ اے ٹو پیراگرافس کو کنٹرول کر رہا تو نیکسٹ ایم سی بی کا آپ کے پاس ایڈریس کیسے آئے گا four zero C plus A two plus one one کس لیے ایڈ کیا ہے اس ایم سی بی کے لیے ایڈ کیا اے ٹو کیا چیز ہے A two is the number of paragraph جو کہ ایم سی بی کنٹرول کر رہی ہے اور فور زیرو سی کیا ہے اس ایم سی بی کا اپنا سیگمنٹ ایڈریس ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس سیگمنٹ ایڈریس آ جائے گا of the next M C B یہ ساروں کو ایڈ اپ کیا four zero C plus A two plus one آپ کے پاس ویلو آئے گی four A F four A F is the segment address of the next M C B اس سیگمنٹ ایڈریس کے اوپر جا کے ہم اگین ڈمپ لیتے ہیں فرسٹ بائٹ ہمیں ایم ملتا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے اگین کہ یہ ایم سی بی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیون پیراگرافس کو کنٹرول کر رہی ہے again four A F plus seven plus one آپ کے پاس ویلو آئے گی four B seven four B seven is the segment address of the next M C B اس نیکسٹ ایم سی بی کا ڈمپ لیتے ہیں اگین آپ کو ایم ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اس نے کچھ اسپیس ایلوکیٹ ہوئی ہوئی ہے اس ایم سی بی کو کتنے پیراگرافس ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پتہ لگ رہے ہیں zero zero six D paragraphs اس کو ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں تو آپ four B seven plus six D plus one آپ کے پاس نیکسٹ ایم سی بی کا ایڈریس آ جائے گا نیکسٹ ایم سی بی کا اس طرح سے آپ کے پاس سیگمنٹ ایڈریس آتا ہے five two five hex five two five hex پہ جا کے آپ اگین ڈمپ لیں اگین آپ کو فرسٹ بائٹ ایم مل رہا ہے اور یہ یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک ایم سی بی ہے جو کہ zero eight seven A paragraphs کو کنٹرول کر رہی ہے تو نیکسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ ایڈریس آپ کے پاس کیسے آئے گا five two five plus zero eight seven A plus one یہ آپ کے پاس نیکسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ ایڈریس آ جاتا ہے یہ ویلیو بنتی ہے ڈی اے زیرو کے ڈی اے زیرو کے اوپر جا کے اگین آپ ڈمپ لیتے ہیں فرسٹ بائٹ ایم ہے اس کا مطلب ہے یہ سرٹن پیراگرافس کو کنٹرول کر رہی ہے کتنے پیراگرافس کو کنٹرول کر رہی ہے سکسٹی ون پیراگرافس کو کنٹرول کر رہی ہے تو جو نیکسٹ ایم سی بی ہے اس کا ایڈریس کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ ڈی اے زیرو کے اندر سکسٹی ون ایڈ کریں پلس ون ایڈ کریں آپ کے پاس ویلو آئے گی E zero two E zero two کے اوپر جا کے آپ ڈمپ لیں یہاں پہ آپ کو جو ایم سی بی ملتی ہے اس کا جو فرسٹ بائٹ ہے وہاں پہ زیڈ پڑا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ لاسٹ ایم سی بی ہے اور اس کے اندر جو نمبر آف پیراگراف جس کو یہ کنٹرول کر رہا ہے وہ نائن ون ایف سی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو فری نمبر آف پیراگرافس ہیں وہ نائن ون ایف سی ہیں اور نائن ون ایف سی اگر فری نمبر آف پیراگرافس ہیں تو اس کی مدد سے آپ فری نمبر آف بائٹس بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ nine one F C multiplied by sixteen will be the number of free bytes جو کہ اس وقت فری ہیں اور اس کے اندر کوئی دوسرا پروگرام لوڈ کیا جا سکتا آج کے لیکچر کے اندر ہم نے میموری مینجمنٹ اسٹارٹ کیا ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آپ کے جو پی سیز ہیں دو موڈس کے اوپر آپریٹ کر سکتے ہیں ایک ریئل موڈ اور ایک پروٹیکٹیڈ موڈ ریئل موڈ کے اندر first one M B of RAM accessible ہے جس میں سے سکس فورٹی کنونشنل ہے اور تھری ایٹی فور سسٹم ہے اور پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر اس سے ہائر جتنی میموری ہے وہ بھی ایکسیسیبل ہے اور اس کے علاوہ یہ جو فرسٹ ون ایم بی ہے یہ بھی ایکسیسیبل ہے یعنی کہ ٹوٹل میموری ایکسیسیبل ہے in protected mode DOS real mode کے لیے میموری مینجمنٹ پرفارم کرتا ہے ونڈوز پروٹیکٹیڈ موڈ کے لیے میموری مینجمنٹ پرفارم کرتی ہے آج ہم نے دیکھا کہ ڈاس میموری مینجمنٹ کے لیے ویریس ڈیٹا اسٹرکچرز یوز کرتا ہے جن کے نام M C Bs environment block اور پی ایس پی ہے ہم نے ان ڈیٹا اسٹرکچرز کی ڈیٹیل دیکھی ہم نے دیکھا کہ ایم سی بی کی مدد سے ہم یہ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے پیراگرافس یہ ایم سی بی کنٹرول کر رہی ہے اور اگر ایم سی بی کا آپ کے پاس سیگمنٹ ایڈریس گیون ہے تو next M C B in the chain کا سیگمنٹ ایڈریس آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے اگر آپ کو چین کے اندر فرسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس مل جاتا ہے تو ہم ٹریورس کر کے بالکل لاسٹ ایم سی بی تک پہنچ سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پروسیس نے کتنی میمری ہر پروسیس کو کتنی میمری ایلوکیٹڈ ہے اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیراگرافس اس وقت فری ہیں یہ سارا کام آج ہم نے مینولی کر کے دیکھا ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے ایک پروگرام بنائیں گے اور اس ساری میموری کے تھرو ٹریورس کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ مزید آگے بھی ڈسکشن جاری رکھیں گے اباؤٹ میمری مینجمنٹ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ